عبد الرحمن بن ابی نے اپنے والد سے روایت کی کہا میں مدینے میں سو اہل علم سے ملا جو دین میں تو محفوظ و معمون تھے لیکن ان سے حدیث اخذ نہیں کی جاتی تھی کہا جاتا تھا یہ اس علم کے اہل نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تیس